یہ مسئلہ تو شو روم والوں کا ہے اس میں مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں آپ دیکھیے میں بتاؤں کہ میٹر کو پیچھے کریں آگے کریں اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ دھوکہ دہی کا الزام تو ان پر ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی بالکل برانڈ نیو گاڑی سب دس میل چلی چلی ہو پچاس ہزار میل سمجھ گئے نا تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنا ہے لیکن وہ گاڑی والا آپ کے سر پہ تھوڑی گاڑی رکھ رہا ہے کہ آپ اس کو خریدیے آپ چاہے تو خریدیں چاہے تو نہ خریدیں آپ مجبور تھوڑی ہیں گاڑی خریدنے میں ٹھیک اب آئیے کہ جتنا اس میں گنا ہے اتنا کاروبار میں بھی اس کے گنا ہوگا جیسا گنا ویسی سزا